بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی دنوں فائدے کو عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں